السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ آپ کے سامنے عقید واسطیہ جو عقیدے کے موضوع پر بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب ہے اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں ان بھائیوں سے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ستونوں کو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں یہ مجلس کے آداب میں سے ہوتا ہے کہ جو محاذر ہو درس دینے والا ہو سب کو اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے دور نہیں بیٹھنا چاہیے جی شروع شروع میں لوگ دور بیٹھا کرتے تھے تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اور کہا کہ سب سامنے بیٹھا کرو ہے کہ نہیں ہے اس سے کیا ہے درس دینے والے کو یا گفتگو کرنے والے کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور اسے گفتگو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو اچھی گفتگو ہوتی ہے جی ہاں تو آج کے لیے نہیں صرف ہے جہاں بھی درس ہو دینی درس ہو اس درس میں آپ جائیں تو چاہیے کہ درس دینے والے کے سامنے سب بیٹھیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر اور اس ادب پر عمل کرنے کی توفیق دے عامر العالمین عقید واسطیہ کا درس ہوتا آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح کی جاتی ہے اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں فرق ناجیہ کا اہل سنت الجماعت کا کیا منہج اور کیا عقیدہ ہے انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا اب اس کے ثبوت میں دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں جن جن آیتوں میں اللہ کے نام و صفات کو بیان کیا گیا ہے پہلے ان آیتوں کو صورتوں کو بیان کر رہے ہیں اس کے بعد حدیث انشاءاللہ بیان کریں گے اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اس پر تو تمام مومنوں کا اور مسلمانوں کا ایمان ہے تو جب اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن میں بیان کر دیا اپنے ناموں کو بیان کر دیا اپنی صفات کو بیان کر دیا تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا اس کا انکار نہیں کر سکتے ان نام و صفات کا غلط معنی نہیں بیان کر سکتے وہی معنی بیان کیا جائے گا جو صحابہ نے بیان کیا ہے یا ہمارے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کیا اسی لیے مسلم رحمۃ اللہ علیہ اب دلیلیں دینا شروع کر دیے اور سب سے پہلی دلیلیں کیا دے رہے ہیں وہ قرآن سے قرآن سے دے رہے ہیں ٹھیک ہے حدیثیں بھی دلیلیں ہیں لیکن وسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کو بعد بیان کریں گے تاکہ کوئی نہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو حدیث ہے یہ تو ضعیف ہے یہ تو فلاں ہے ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے نہیں قرآن کیا آیتیں ہیں اس لیے وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن سے دلیلیں دینا شروع کیا اس سے پہلے صورت الاخلاص بیان کیا انہوں نے صورت الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے ہیں بہت ساری وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے نقص اور کمیاں اور وہ ایوب اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے ان کو بیان کیا اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے آج جو درس میں ہم پڑھیں گے آیت الکرسی کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں کہ وما وصف بھی نفس ہو فی عدم آیت فی کتاب اللہ حیث یقول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض يؤده حفظهما وهو العلي العظيم یہ آیت الکرسی ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا پھر فرماتے ہیں وہ کان من من لم حافظ ولا کیا فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو سب سے عظیم آیت ہے ان اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اور پھر انہوں نے آیت الکرسی کو آپ کے سامنے بیان کیا پھر کیا فرماتے ہیں وہ لہدا کا اسی لیے آدمی رات میں جس اس آیت کو جو پڑھے گا اللہ رب العامین کی طرف سے اس کے لیے ایک نگہبان اور حافظ مقرر ہوگا جو اس بندے کی حفاظت کرے گا اس آیت کے پڑھنے والے کی نگہبانی کرے گا اور جب تک وہ صبح نہ کر لے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہ آیت الکرسی کی فضلت انہوں نے بیان کی جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے اور اسی کی طرف انہوں نے یہاں پر اشارہ کیا ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے آیت الکرسی ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے یا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابے بن کعب سے فرمایا کہ ابے بن اتدری اطر آئے تنفی کتاب اللہ اعظم کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول و عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے باقاعد حیات تھے تب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں آپ کی وفات ہو چکی ہے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ نے آپ کو جو علم دیا اس علم کو ساری انسانیت تک پہنچا کر کے چلے گئے ہیں اور وہ سارا علم آپ کا حدیثوں کے اندر محفوظ ہے صحابہ نے صلب صالین نے وہ ساری باتیں ساری حدیثیں بیان کر دی لہذا اب یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے آج آپ سے کوئی سوال کیا جائے اور آپ کو اس کا جواب نہ معلوم ہو تو کیا کہیں گے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں جب وہی کا رضول ہو رہا تھا اللہ ابرامین شریعت نازر فرما رہا تھا اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے آج کیا کہیں گے کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے رسول کیونکہ رسول کے پاس جو علم تھا وہ رسول اپنا علم دے کر کے امت کے حوالے کر کے چلا گیا وہ سب محفوظ ہے حدیثوں کے اندر لہذا اب یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا کہ کون سی آیت سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو پھر انہوں نے کیا کہا ہست عبیر بن کاب رضی اللہ عنہ نے آیت الکرسی اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر کے انہوں نے سنا دیا کن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے کیا فرمایا لیا نقل علم یا اب المنظر اے اب المنظر تمہیں یہ علم مبارک ہو تمہیں یہ علم مبارک ہو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے آیت الکرسی ہے اور عظیم صورت کون سی ہے صورت الفاتحہ سب سے عظیم اور افضل صورت اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے آیت الکرسی کیوں سب سے عظیم آیت ہے اس میں اللہ رب العامین کی بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں بہت ساری صفات بیان کی گئی اس میں اللہ رب العامین کی قدرت اور اس کا علم اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی ٹھیک ہے ہمیں کیسے معلوم ہوا جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا اے ابو المنظر تمہیں یہ علم مبارک ہو ہمارے نبی نے تصدیق کر دی ہمارے نبی نے ان کے اس قول کی تصدیق کر دی کہ سب سے عظیم آیت کون سی آیت الکرسی ہے ہمارے نبی ان کو نہیں فرمایا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے یہ جواب کس نے دیا اوبے بن کاب رضی اللہ عنہ نے اب بن کاب قرآن کے بہت بڑے عالم تھے مفسر تھے اوبے بن کاب اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس قرآن کا بڑا گہرا علم تھا تو انہوں نے آیت الکرسی کے اندر جو مسائل ہیں جو عقائد ہیں اللہ کے اسما اور صفات ہیں اللہ کی عظمت و قدرت کا جو بیان ہے اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو آیت الکرسی ہی ہوگی تو انہوں نے جواب دے دیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا لیہ نقل علم یا ابل المنظر اے اب المنظر تمہیں علم مبارک ہو آپ نے گویا کی ثابت کر دیا ان کے قول کی تصدیق کر دی کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جی جی حدیث تقریری جی حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے کوئی بات کہی جائے اور آپ یا تو اس پر خاموشی اختیار کر لیں یا تو کہیں کہ ہاں صحیح ہے تو یہ اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا ان کو اس پر ثابت کر دیا کہ ہاں تمہاری بات گویا کی صحیح ہے تمہاری بات یہ صحیح ہے تو ہمارے نبی کے ثابت کرنے کے بعد یہ چیز معلوم ہوئی تو اس سے ابو المنظر جن کا یہ جن کی کنیت تھی ابو المنظر ان کے بیٹے کا نام تھا منظر اسی لیے عرب کے اندر جو ہے لوگوں کو کنیت سے پکارا جاتا ہے اور اس میں ان کی تقریم ہوتی ہے یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے ہمارے ہندو پاک میں یا عرب کنٹریز کو چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کے اندر چیز نہیں ہے حالانکہ اس میں نام لینے کے بجائے اگر بیٹے کی طرف یا اس کی جو بڑی اولاد ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کر کے اگر کسی کو بلایا جائے تو اس میں اس کی زیادہ عزت اور زیادہ تکریم ہوتی ہے اس لیے ماں نے بھی نام نہیں لیا یہاں پر آخر نے کیا کہا اے منظر اے منظر تمہیں یہ علم مبارک ہو ٹھیک ہے تو یہ بہترین عمل ہے کہ ہمیں کسی کا نام لے کر کے پکارنے کے بجائے اس کی کنیت سے پکارنا چاہیے ابو عبد الرحمٰن ابو عبداللہ ابو المنظر جس کا جو بھی نام ہو اس کے بیٹے کا یا اس کی بڑی بیٹی کا عام طور پر جو ہے لڑکے کی طرف نسبت ہوتی ہے یا بڑی اولاد کی طرف نسبت کیا جاتا ہے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے انسان کو پکارنا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان کسی کا نام لے تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے آیت الکرسی ہے اس بات کے لحاظ سے کہ قرآن پورا اللہ اربلامن کی طرف سے ہے اس میں کوئی آیت اور کسی صورت کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے یا کوئی تمیز نہیں ہے کوئی تفاضل نہیں ہے کیونکہ سب اللہ حربلامن کی طرف سے ہے لیکن بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر فوقیت دی گئی ہے بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فوقیت دی گئی ہے یا زیادہ فضرت والا قرار دیا گیا ہے اس ناحیے سے کہ سب اللہ تب العالمین کی طرف سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن تاثیر کے لحاظ سے کہ کوئی صورتیں یا آیتیں ایسی ہوتی جن میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے ہے کہ نہیں ہے ہر آیت اور ہر صورت کی تاثیر کے لحاظ سے دونوں کے اندر برابری نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ صورتیں ایسی یا آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ مسائل ہیں زیادہ اس میں اہم باتیں بیان کی گئی ہیں تو موضوع کے اعتبار سے مدرول کے اعتبار سے تاثیر کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں اور صورت کے اندر فرق ہوتا ہے لیکن اس ناحیے سے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العامن کی طرف سے ہیں اور جس کا کلام ہے اس کی طرف سے اس کے اندر کوئی تفاضل نہیں ہوتا ہے سب اللہ کا کلام ہے ہر ہر پر ددس نیکیاں ملیں گی سب محفوظ ہیں قیامت کے دن اللہ ابرامی نے قیامت سے پہلے اس قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو اپنی طرف اٹھا لے گا ٹھیک ہے اس ناحیے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے لیکن تاثیر کے لحاظ سے موضوع کے لحاظ سے اہمیت کے لحاظ سے آیتوں کے اندر صورتوں کے اندر فرق ہوا کرتا ہے ہر صورت تاثیر کے لحاظ سے برابر نہیں ہوتی ہے اور ہر صورت مسائل اور احکام کے لحاظ سے برابر نہیں ہوتی ہے کسی میں کچھ کم مسئلے بیان کیے گئے ہیں کسی میں زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں اس نائیے سے فرق ہوتا ہے تو قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے ساری آیتیں عظیم ہیں لیکن اس اس آیت کے اندر اللہ رب العامین کے بہت سارے نام اس کی بہت ساری صفات اور اللہ رب العامن کی کا علم اور اس کی قدرت اور اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اس لیے قرآن کریم کی جو ہے سب سے عظیم آیت ہے تو یہ اس صورت کی اس آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے دوسری فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے جیسا کہ سون نسی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی من قرا دبر صلا مکتوب آیت الکرسی من دخول جنت اللہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اس کو جنت میں موت کے سوا کوئی چیز کوئی چیز نہیں روکے ہے یعنی موت ایک رکاوٹ ہے اور موت کے بعد اس آدمی کو جنت مل جائے گی جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے یہ فضیلت ہے اس کی آیت الکرسی کی لہذا ہر فرض نماز کے بعد اس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہمارے لیے مصنون اور مستحب ہے باقی اور جو صورتیں ہیں یہ سور فلق سور نا سور اخلاص یہ فجر مغرب میں تین تین بار پڑھتے ہیں باقی اور نمازوں میں دو دو ایک ایک بار پڑھا جاتا ہے لیکن آیت الکرسی ہر نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے حالانکہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے لیکن اس کے باوجود بھی صرف ایک بار پڑھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ شریعت ہے اللہ رب العالمین کا دین ہے نبی نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے یہ نہیں کہ آیت الکرسی زیادہ فضرت والی آیت ہے اس کو ہم زیادہ پڑھیں گے ہمارے نبی نے صرف ایک بار پڑھنے کا حکم دیا ہے باقی اور جو صورتیں ہیں صورت الاخلاص ہے صورت الفلق سور ناس فجر اور مغرب میں تین تین بار پڑھنے کا کی سنت ہے یا پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا پڑھنا جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آدمی اس آیت کو تو پڑھے فرض نمازوں کے بعد لیکن اس کا عقیدہ توحید اور سنت والا نہ ہو اور وہ اگرچہ پڑھتا ہے تو جنت کے اندر چلا جائے گا ایسا نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اگر اس آدمی کا عقیدہ اس آیت الکرسی کے اندر جو مسائل اور عقیدے بیان کیے گئے ہیں اگر اس کے مطابق ہے تو جنت کے اندر ضرور جائے گا وہ لیکن اگر اس کے برعکس ہیں تو ایسا آدمی اگرچہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے بلکہ پورے قرآن کریم کا حافظ ہی کیوں نہ ہو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا جس آدمی کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ بچوں کو لوگوں کو حافظ القرآن بنانے سے زیادہ ضروری ہے عامر القرآن بنانا قرآن پر عمل کرنے والا بنانا حافظ القرآن بھی جہنم میں جا سکتا ہے لیکن عامل قرآن جہنم کے اندر نہیں جائے گا حافظ قرآن جا سکتا ہے ہست عمر کو جس نے قتل کیا تھا وہ حافظ قرآن تھا ہست عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مصر سے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کسی حافظ اور قاری کو ہمارے پاس بھیج دیجئے جو لوگوں کو بچوں کو قرآن کی تعلیم دے قرآن سکھائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجب کو بھیجا جو قرآن کا حافظ تھا قاری تھا بڑا تحجد گزار تھا اس کو بھیجا اور کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں اپنے اوپر میں اسے فوقیت دیتا ہوں اور ایک بہت بہترین عالم اور قاری کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اس کو ایک گھر دے دو اس گھر کے اندر بچوں کو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے لیکن وہی بات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نے قتل کیا تھا عبد الرحمان بن ملجم نے خارجی تھا یہ اس لیے حافظ قرآن سے دھوکے میں نہ آئیں عامل قرآن ہوگا تو جنت کے اندر جائے گا حافظ قرآن جنت کے اندر نہیں جائے گا اس لیے قرآن پر عمل کرنا ہم سیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا ہمارے نبی کے بارے میں تو کیا کہا کان خلق و قرآن ان کا اخلاق قرآن تھا اخلاق سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق نبی کے ساتھ اچھا اخلاق انسانیت کے ساتھ مخلوق کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق توحید ہے نبی کے ساتھ اس نے اخلاق سنت کی تباہ اور پیروی ہے والدین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تو اس لیے قرآن پر عمل کرنے والا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بنائے حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے سیاستہ کا حافظ بھی ہوگا تو یہ سیاستہ کا حفظ اسے جہنم سے نہیں روکے گا آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں مزاروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں قبروں کا طواف کرتے ہیں قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں ہے کہ نہیں ہے اور اس طریقے سے غلط عقیدہ اور غلط منہج رکھتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج کا فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں حکمراں کافر ہے فلاں جو ہے حاکم کافر ہے اس کے خلاف خروج کرو اس کے خلاف بغاوت کرو اور پوری انسانیت کو پورے مسلمانوں کو خون کے اندر لت پت کر کے رکھ دیا ہے تو ایسا قرآن کا حفظ کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ انسان کا قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ آیت اگر سے انسان ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لیکن اگر اس آیت کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں تو جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ اس لیے اس حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف پڑھ لینے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا ایسا نہیں ہے اس کے مطابق انسان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہونا چاہیے ہم آپ کے ایک اصولی باتیں ہمیشہ یہاں بتاتے ہیں ایک ٹھوس بات آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو دیگر جگہوں پر نہیں ملے گی منہجی گفتگو کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہ صرف آیت ہم یہ حدیث آپ کو سنا دیں اور اس کی فضرت بیان کر دیں آدمی خوش ہو جائے یہی تو لوگ ہمارے یہاں کے کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کرسی رہے ہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اور باتیں جو ہیں اس کو نہیں بیان کرتے جنت میں جانے کے جو شرطیں ہیں اس کو نہیں بیان کریں گے سب سے عظیم شرط توحید کا پائے جانا اور انسان کا شرک سے دور رہنا نبی کی تباہ کرنا نبی کی پیروی کرنا بدعت اور خرافات سے دوری اختیار کرنا بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ ساری چیزیں جنت میں جانے کے لیے شرائط میں سے اور ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ دین اور اسلام نہ ایک حدیث کا نام ہے نہ قرآن کی ایک آیت اور ایک صورت کا نام ہے وہ اہل باطل ہیں جو ایک آیت کو لے کر کے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں دیگر آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ایک حدیث بیان کر دیں گے دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں گے یہ صحیح منہج نہیں ہے جو سلب صالحین کا صحیح منہج ہے وہ یہی ہے کہ ساری آیتوں کو ایک موضوع سے متعلق بیان کیا جائے ساری حدیثوں کو بیان کیا جائے صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے ہر حدیث کے اندر ہر بات نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے باتیں بیان ہو چکی ہوتی ہیں لہذا ان باتوں کو بھی انسان کو سامنے رکھنا ہوگا تبھی جا کر کے حدیث کا مفہوم صحیح ہوگا کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے اس حدیث کو لے لیں اور کہیں کہ بھائی ہر نماز پڑھنے والا آیت الکرسی پڑھتا ہے لہذا ہر نمازی جنت کے اندر جائے گا نمازی جنت کے اندر جائے گا ایسا نہیں ہے عبد الرحمٰن بن ملجم تاجد گزار تھا بہت بڑا نمازی تھا اس کی پیشانی پر سجدے کے نشانات تھے جو خوارش تھے جنہوں نے علی رضی اللہ کے خلاف خروج کیا تھا ان کے ہاتھ اور پاؤں اور پیشانیاں سجدے کر کر کے جانوروں کے کھروں کے طریقے سے ہو گئے تھے وہاں پر گوشت ابھر آیا تھا نشان پڑ گیا تھا کالے ہو گئے تھے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے اتنا زیادہ اللہ کی بات کیا کرتے تھے لیکن یہ عبادت ان کے لیے کچھ کام نہیں آئی قرآن ہم سے اور آپ زیادہ پڑھتے تھے ہم سے اور آپ سے زیادہ بلکہ صحابہ سے زیادہ پڑھتے تھے قرآن ہو اللہ کے سن نے فرمایا کہ تو نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے حقیر جانو گے تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے وہ خوارج لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے تیر شکار یعنی جانور سے نکل جاتا ہے وہ اسی دین سے نکل جائیں گے وہ جی ان کے ہاں آیا تو اسلام لیکن اسلام ان سے نکل گیا اس لیے ہمارے نبی نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے وہ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم انہیں ایسے ہی قتل کریں گے جیسے آد و سمود کو قتل کیا گیا تھا یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کا حفظ کر لینا حدیثوں کو یاد کر لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے کسی طوطے کو رٹا دو اور کہو پڑھو رٹو اور پڑھو کلمہ پڑھو فلاں چیز پڑھو کوئی مہمان آئے کہ السلام علیکم کچھ فائدہ کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا تو ماں بھی فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹ ہے صرف موت ہے موت آ جنت کے اندر چلا جائے گا کیا حساب کتاب نہیں ہوگا کیا قبر میں سوالات نہیں کیے جائیں گے سب کچھ ہوگا کیا نام عمل نہیں پیش کیا جائے گا سب کچھ ہوگا اسے نہ سمجھے کہ مر گیا سیدھے جنت کے اندر چلا گیا نہیں سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا قبر میں سوالات کیے جائیں گے پلسراج سے گزرنا پڑے گا سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ اگر بدعتی ہوگا تو ہاؤس پر نہیں جائے گا نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے اگرچہ نماز کا پڑھنے والا ہے اگرچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا حافظ قرآن بخاری مسلم کی حدیثوں کا حافظ ہے وہ کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں ہے انسان اپنے عمل اور عقیدے کے مطابق جنت کے اندر جاتا ہے یہ جنت اللہ نے سب کے لیے بنائی ہر عمل کرنے والے کے لیے بنائی ایسا نہیں کہ حافظ اور عالم عالم ہی کے لیے جنت ہے نہیں سب کے لیے جنت ان پڑھ کے لیے بھی جنت ہے جو ایک قرآن کی ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتا ہے اس کے لیے بھی جنت اللہ نے بنائی ایک آیت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا لیکن ایمان صحیح ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا ایک لونڈی اللہ کے سر کے پاس لائے گی پوچھا کہ اللہ کہاں اس نے کہا کہ اللہ آسمان پر لوڈی ہے مدرسہ نہیں گئی کسی سے علم نہیں حاصل کیا لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر قرآن کی آیتوں کی حافظہ نہیں تھی وہ نہ صورتوں کو یاد کرنے والی تھی لیکن عقیدہ اس کا وہی تھا جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا جو نبی کا عقیدہ تھا انبیاء کا عقیدہ تو وہ اس کا عقیدہ تھا کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اوپر اللہ رب العالمین پھر پوچھا میں کون کہا پر اللہ کے نبی ہیں ہمارے نبی نے کہا کہ آزاد کر دے مومنہ ہے مومن ہے مومن ایمان ایسا ہونا چاہیے مدرسے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق انسان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے تو یہ سب چیزیں یہیں دعویٰ سینٹر میں بتائی جائیں گی باہر کی مجلسوں میں چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی وہاں کہیں گے چلے لگاؤ فلاں چیز کرو فلاں چیز کرو بس کافی ایک حدیث بتا دیں گے ہاں بس آیت الکرسی کرسی پڑھتا ہے نا وہ ہاں جنت میں چلا جائے گا کیونکہ آیت الکرسی کرسی پڑھتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی اور بھی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو کوئی چھوڑ دیتا اہل کتاب نہ بنو اہل کتاب ہی کرتے تھے ایک حدیث ایک بات پر ایمان دوسری باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں پر ایمان رکھو قرآن کی ساری آیتوں پر ایمان رکھو ایک آیت اور ایک حدیث یہ دین نہیں ہے یہ اگر ایسا ہوتا تو ایک آیت کافی ہو جاتی چوبیس تیئیس سال ہمارے نبی زندہ رہے تیئیس سال قرآن نازل ہوتا رہا تیئیس سال تک ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حدیثیں سناتے رہے اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہے لہٰذا یہ چیز ہونی چاہیے تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں سیدھے چلا جائے گا نہ حساب نہ کتاب مر گیا خلاص سیدھے جنت کے اندر نہیں ایسا نہیں ہے سب کچھ اس کے ساتھ کیا جائے گا حساب و کتاب ہوگا سب کچھ لیا جائے گا جی ہاں تو اس سے ثابت ہوتی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی کا عقیدہ بھی آت کرسی کے مطابق ہے اور اس پر وہ مداومت کرتا ہے پڑھتا ہے آیت الکرسی کو اور فرض الماد کے بعد تو اس کے لیے خوشخبری ہے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا کہ اس کا مطابق اس کے مطابق اس آدمی کا عقیدہ بھی ہو تیسری فضیلت یہ ہے کہ سوتے وقت اس کی پڑھنے کی فضیلت ہے جیسا کہ مصنف نے بیان کیا آخر میں کہ جو آدمی رات میں اس کو پڑھے گا تو آیت الکرسی کو بستر پر جا کر کے تو ایسی صورت میں اس کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں پہلی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس آدمی کی حفاظ کرتا ہے جادو سے شیطان سے نظر بد سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں ہے. دو فضرتیں حاصل ہوتی ہیں جو آدمی سوتے وقت یا بستر پر جا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کی حدیث ہے جسے انہوں نے موقوفاً بیان کیا ہے اور علماء نے محدثین نے مؤثور بیان کیا ہے اس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور وہ حدیث کیا ہے وہ حدیث ہے ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کا جو غلہ تھا یا کھجوریں تھیں اس کی حفاظت کے لیے ان کو معمور کر دیا تھا متعین کیا تھا تو اس کی حفاظت کر رہے تھے تو ایک رات ایک آدمی آتا ہے اور وہ غلہ جو ہے اپنے برتن میں جھولے میں بھر کر کے لے جانا چاہتا ہے تو ابو حرض اللہ تعالیٰ نے اس کو روک لیا کہا کہ نہیں میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں میرے اہل ویال ہیں بال بچے ہیں بھوکا ہوں پریشان ہوں میں مجھے جانے دو میں کل نہیں آؤں گا لے کر کے چلا گیا ابو حرض اللہ نے چھوڑ دیا اس کی مجبوری سن کر کے دیکھ کر کے تو ہمارے بھی کے پاس گئے تمہارے بھی نے کہا ہاں جو تمہارا قیدی تھا کیا ہوا کل جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا وہ کل پھر آئے گا تو ابو حرض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں رات پہرے داری کر رہا تھا پھر وہ ہمارے پاس آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا کہا کہ نہیں تجھے اللہ کے سر کے پاس پیش کروں گا تو پھر اس نے بہانہ کیا کہا کہ نہیں ہمارے بچے بہت پریشان حال ہیں اور بہت بھوکے ہیں ہمیں چاہیے تو ہنستے رضی اللہ نرم دن چھوڑ دیا کہا لے جاؤ پھر ہمارے نبی کے پاس گئے صبح پھر ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں کیا ہوا کل تمہارے پاس پھر آئے گا اس کے بعد تین مرتبہ ایسا ہوا تو ہنستے ابو رضی اللہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو اس نے کہا کیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیا مجھے چھوڑ دیں گے کہا کیا بات ہے تو اس نے یہ بات بتائی کیا کہا کہ اذا اوئی تلا فراشک جب تم اپنے بستر پر جاؤ فقرا آیت الکرسی تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو حت تختم تخت یہاں تک کہ تم پوری آیت کو ختم کر یعنی پوری آیت الکرسی کی تم تلاوت کر لو فعن الزال علیہ اللہ حافظ اگر تم ایسا کرو گے تو برابر اللہ ابرامن کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا ولا اقرب کا شیطان الحطیٰ تو اور جب تک صبح نہ کر لو صبح تک تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا جب اس نے یہ بات بتائی تو حت ابو رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور ہمارے نبی کے پاس تشریف لے گئے تو ہمارے نبی نے کہا کہ صدقہ کا و ہوا کا روبن شیطان اس نے سچی بات کہی لیکن وہ جھوٹا ہے شیطان ہے لیکن یہ بات اس نے سچی کہی ٹھیک ہے تو اسے کیا معلوم ہوا اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر اب میں سوتے وقت اس آیت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے فرشتے معمور ہوتے ہیں نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے لہذا وہ وسوسوں سے جادو سے نظر بد سے ان تمام چیزوں سے بھی محفوظ رہتا کیوں اس لیے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ شیطان کی ہی سے ہوتا ہے بغیر شیطان کے جادو کا تصور نہیں ہے شیطان ہی سے جادو کیا جاتا ہے تو جب شیطان نہیں آئے گا تو پھر جادو سے بھی اور نظر بد سے وہ بندہ محفوظ رہے گا اور اس کی حفاظت ہوتی رہے گی تو آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان کو بستر پر جاتے وقت اس کی تلاوت کرنی چاہیے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح میں کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ اس حدیث کو جو اہل باطل ہیں جو اہل بدات ہیں اہل خرافات ہیں وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کے پاس حق ہو اس کو ہم کو لے لینا چاہیے اگرچہ جیسا بھی ہو ٹھیک ہے وہ جیسا بھی ہے کسی طرف سے ہم کو حق ملتا ہے تو ہمیں وہ حق اس سے لے لینا چاہیے اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ شیطان جھوٹا کذاب لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اس نے سچی بات کہی ہے تو ہمارے نبی نے اس کی بات لے لی لیکن کہا وہ جھوٹا اور شیطان ہے لہذا حق ہمیں جس سے بھی ملے کسی بھی طرف سے ملے کسی بھی انسان کی طرف سے ملے ہمیں وہ حق لے لینا چاہیے یہ کون کہتا ہے جو اہل باطل ہیں اہل بدعت ہیں جن کا منحج نہیں صحیح عقیدہ نہیں صحیح وہ اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں حالانکہ اس حدیث میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے اگرچہ بظاہر بات سمجھ آتی ہے انسان کہہ سکتا لیکن اگر غور کریں گے یا صلب صالح نے اس حدیث کا جو معنی اور مطلب سمجھا ہے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ ہم اہل باطل سے بھی لے لیں جو حق ان کے پاس ہے یہ اس حدیث کا مطلب کسی بھی صحابی نے یا اس طریقے سے صلب صالحین کے عقیدے اور منحص پر چلنے والوں نے کبھی اس حدیث کو دلیل کے طور پر اس کو نہیں پیش کیا کیوں اس لیے کہ کی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے اس بندے کی حفاظت ہوگی ٹھیک ہے پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس نے بات سچی کہی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے یہ بات کیوں لی گئی ہے اس لیے لیا گیا کیونکہ ہمارے نبی نے اس کی تصدیق کی ہمارے نبی نے کہا کہ اس کی بات سچی ہے تب جا کر کے اس کی بات سچی مانی گئی اگر ہمارے نبی نہ کہتے تو اس کی بات سچی ہوتی نہیں سچی ہوتی جیسے اس سے پہلے حدیث میں نے پیش کیا آیت الکرسی کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا ابو المنظر نے کہ یہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے کب یہ عظیم آیت بنی جب ہمارے نبی نے اس پر مہر لگائی تب وہ جا کر کے وہ عظیم آیت بنی ورنہ ان کے کہہ دینے سے وہ عظیم آیت نہیں ہوتی ہمارے نبی نے کہا کہ بات اس کی سچی ہے تو ہمارے نبی نے مہر لگائی ہمارے نبی نے اس کو سچا کہا تب جا کر کے اس کی بات سچی ہوئی ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے اور پیش کیا جائے گا کتاب اللہ اور سنت رسول پر یہی ہمارے پاس معیار ہے یہی ایک میزان اور ترازو ہے جیسے کوئی چیز ہوتی ہے مان لیجیے کسی کے پاس شہد ہے اور وہ دعویٰ کرتا کہ میرا شہد اصلی ہے کیا اس کے لیے کوئی ترازو ہے کہ نہیں ہے کیا اس کے لیے کوئی یعنی اس کو باقاعدہ پرکھا جاتا ہے ہے کہ نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ جو ہے جو ماہر ہوتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ یا جس طریقے سے باقاعدہ اس کے میں اس کو لیبل میں جو ہے لیبارٹری میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ان کا کہنا صحیح ہے غلط ہے دعویٰ ہے ان کا ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک ترازو ہے ایک میزان ہے کتاب اللہ اور سنت رسول پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں حق لینے کے لیے ہمارے پاس حق پہلے سے موجود الحمدللہ الحمد تو ہمیں دوسرے کے حق لینے کی کیا ضرورت ہے ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس حق موجود ہے کتاب اللہ سنت رسول کا تو آپ کو دوسرے سے حق لینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے وہی چیز آپ کے پاس موجود ہے مان لیجئے تو آپ کو دوسرے سے لینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس حق پہلے سے موجود ہے اس لیے ان کا جو یہ بات کہی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے انسان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل تک یا شرک تک جو بھی لے جانے والے راستے ہیں ان تمام راستوں کو آپ نے بند کر دیا ہے ان تمام چیزوں پر آپ نے قدگن لگا دی ہے روک لگا دیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر کیوں روک لگا دیا تاکہ انسان کہیں اس کی وجہ سے غلط راستے کے اندر نہ پڑ جائے شرک کے اندر نہ پڑ جائے اس لیے یہ کہہ کر کے کہ ان کے پاس بھی اہل حق ہے ہم بھی ان کی باتوں کو سنیں اور جو حق ہوگا ہم لے لیں گے یہ کہنا گویا کہ ان کو اس غلط راستے پر لگانا ہے اسی لیے جو بات پیش کی گئی شبہ یہ اہل باطل کی طرف سے آیا ہے اہل باطل اس لیے بات کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو کو لوگ ان کے شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے پھر حق کی جو راہ اس راہ کو چھوڑ کر کے اس کے اندر چلے جائیں گے اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف لے جانے والی تمام راستوں کو بند کر دیا ہے کیونکہ اگر آپ شرک کے اس راستے پر چلیں گے تو خدشہ ہے کہ آپ شرک تک پہنچ جائیں گے ہے کہ نہیں ہے جب راستے پر انسان چلے گا تو ظاہر بات ہے راستے کا اینڈ ہوتا وہاں تک انسان جائے گا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ راستہ جو شرک تک لے جانے والا ہے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے لہذا اس باطل کے جو لوگ ہیں اہل باطل ان کے راستے پر چلنے سے آپ ایک چیز لینے جائیں گے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہزاروں چیزیں مل جائیں آپ اپنے حق بات کو چھوڑ دیں اپنے منہج کو چھوڑ دیں اور انہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اس لیے شریعت نے ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری نازل کیا ہے قرآن میں کچھ محکم آئے ہیں کچھ مصابے آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہا کہ جو اہل باطل ہے وہ مصابے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کا نام بتا دیا ہے فہضر لہذا تم ان سے اجتناب کرو ان سے تم دوری اختیار کرو یہ جو مصبحات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور جو محکم آئے ہیں واضح جو مسائل ان کو چھوڑ کر کے مصابے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام بیان کر دیا ہے لہذا ان سے دوری اختیار کرو یہ جو مصعب لوگ ہیں مصعب آیتوں کے پیچھے پڑنے والے کیا ان کے پاس حق نہیں ہوتا ہے ان کے پاس حق بھی ہوتا ہے کیونکہ باطل حق کی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے ان کے پاس حق رہتا ہے کچھ نہ کچھ رہتا ضرور لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا ان سے دوری اختیار کرو ان کے ساتھ میل جول مت رکھو ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو فہ ضرور ہم ان سے دوری اختیار کرو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کیا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کا جو حق ہے لے لو اور جو غلط بات ہے ان غلط باتوں کو چھوڑ دو یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا اس طریقے سے آپ دیکھیے وہ حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے جو تہتر فرقے جائیں گے کیا وہ کفار و مشرقین کے فرقے یا مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ مسلمانوں کے فرقے ہیں نا کیا ان تہتر فرقوں کے پاس کسی کے پاس حق نہیں ہے کچھ بھی ہے ان کے پاس حق بھی ہے وہ بھی وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے زکوٰۃ دیتے حج کرتے روزہ رکھتے سب کچھ کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارا حق ہے لیکن ہمارے نبی نے کیا سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کے پاس چونکہ حق ہے لہذا ان سے لو علم حاصل کرو ان کے راستے پر چلو ہمارے نبی نے فرمائے کہا کہ نہیں ان سے آپ نے دور رہنے کی تعلیم دی اگرچہ ان کے پاس حق ہے اگرچہ ان کے پاس بہت سارا حق ہے ایک حق نہیں ان کے پاس بہت سارا حق ان کے پاس ہے لیکن انسان ایک چیز لے کر کے لینے کے لیے جائے گا تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے وہ ایک دکان ہے کیا نام ہے فارمیسی ہے وہاں نقلی دوائیں بھی بکتی ہیں اور اصلی دوائیں بھی بکتی ہیں آپ کہتے ہیں جا کر کے ہم وہاں سے لے کر کے آتے ہیں وہ آپ کو اصلی کے نام پر نقلی دوا دے دے گا تو آپ کیا کریں گے آپ اس کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے کہیں گے یار معمون نہیں ہوتا ہم کو نقلی دوا دے دے اس کے پاس دونوں دوائیں موجود ہیں ہمیں کیا پتا چلے گا کہ نقلی دوا دے دیا کہ اصلی دوا دے دیا تو کیا آپ اس کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے دوا لینے سے کیا ہوگا زیادہ زیادہ جان جائے گی لیکن ایمان تو بچا رہے گا نا عقیدہ تو بچا رہے گا یہاں جو ایمان کا ڈاکہ ڈالے آپ کے ایمان کو برباد کر دے اور ایمان کا زہر دے دے وہ اس آدمی جا کر کے آپ کیسے لے لیں گے اس لیے میرے بھائی اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے یہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ایسے لوگوں سے آپ دوری اختیار کرو ہنستے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات دیکھی تو آپ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ابھی سے تم لوگ حیران و پریشان ہو رہے ہو اگر علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو میری توا کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا کیا تورات کے اندر ساری باتیں باطل تھیں کیا تورات کے اندر حق باتیں نہیں تھیں تھیں حق باتیں اس میں نماز کا ذکر ہے اس میں توحید کا ذکر ہے ہمارے نبی کی نبوت کی بشارت اس کے اندر موجود ہے اس میں آخرت کا ذکر ہے بہت ساری باتیں موجود ہیں بہت سارا حق ہے تورات کے اندر لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہا کہ اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائیں اور مجھے چھوڑ دیں تو ان کو بھی میرے علاوہ میری تباہ کے بغیر ان کو نجات نہیں ملے گی ہنستے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر کہ نہیں آئیں گے آئیں گے اللہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا وہ آئیں گے دنیا کے اندر لیکن کیسے فیصلے کریں گے ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے ہمارے نبی کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اگرچہ ان شریعتوں کے اندر حق موجود تھا اور ان کی کتابوں کے اندر آج بھی بہت ساری حق کی باتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھی نے کہا کہ نہیں ہماری شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ لہذا نبی کی شریعت کو اپنانا جو نبی کی شریعت کو جاننے والے اس پر عمل کرنے والے صحابہ تابعین طب تابعین ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے یعنی کہ فلاں جماعت کے پاس بھی حق ہے وہ بھی تو حق کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی تو فلاں حق ان کے پاس ہے وہ بھی تو ان کے ہاں نماز ہے ان کے ہاں روزہ ہے ان کے ہاں اخلاق ہے ساری چیزیں نہیں یہ دلیل نہیں ہمارے لیے جی ہاں ایک چیز آپ کے پاس اگر گتلا کنواں ہے یا چشمہ ہے پانی کا ایک صاف چشمہ ہے آپ اس کو چھوڑ کر کے اس چشمے جہاں کنارے کہیں تھوڑا سا صاف پانی بھی ہے لیکن گدلا بھی ہے تو کیا آپ اس کنویں کے پاس جائیں گے اس چشمے کے پاس جائیں گے ہو سکتا ہے بھائی جو پانی صاف تھوڑا سا ہے بھی مان لیجیے اگر تو اس کے اندر بھی گدلاپن ضرور آیا ہوگا اس کے اندر تعفن ضرور آیا ہوگا اس کے اندر بدبو ضرور آئی ہوگی صاف نہیں ہوگا وہ اس لیے اگر وہ کچھ باتیں بتائیں گے بھی تو صحیح نہیں بتائیں گے نماز کی دعوت دیں گے لیکن نماز کیسے پڑھنا سنت کے مطابق نہیں بتائیں گے تبلیغی جماعت ہے نا نماز تب لوگوں کو بلاتی ہے لیکن کیا نبی کی طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی دعوت دیتی نہیں نماز پڑھنے سے پہلے کہیں گے کیا کرو زبان سے نیت ادا کرو نہیں نماز پڑھتا ہوں عشاء کی چار رکعت اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف اس میں نماز کی طرف بلایا لیکن اس طریقے کی طرف نہیں بلایا جو نبی کا طریقہ ہے تو یہ گدلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہوا کہ نہیں اللہ کے سلو کیا سلو کمارا تمنی وسلی نماز ویسے پڑھو جس سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نبی کے طریقے کی طرف نہیں بلائیں گے نماز پڑھو مسجد لائیں گے لیکن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں بتائیں گے وہ طریقہ نہیں بتائیں گے وہی طریقہ بتائیں گے جن کا اپنا طریقہ ہے اپنا طریقہ بتائیں گے نبی کا طریقہ نماز کا نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے ایسے اور جماعتیں جماعت اسلامی ہے خوارج ہیں یا تبلیغی جماعت ہے بریلوی جماعت اور بہت ساری جماعتیں موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر وہ لوگ آپ کو صاف شفاف عقیدہ توحید اور سنت کی تعلیم نہیں دیں گے دھوکے کے اندر نہ آئے کیا خوارج کے پاس حق نہیں تھا وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے قرآن پڑھتے تھے حافظ قرآن تھے سب کے اکثر لوگ تحجد گزار تھے وہ سب کیا ان کے پاس حق نہیں تھا ہمارے بھی نے کیا کہا کہا کیوں کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اگر وہ ہمیں مل جائیں ان کے پاس بھی حق تھا حق تھا ان کے پاس لیکن کیا ہمارے بھی نے کہا کہ حق لینا باقی چیزیں چھوڑ دینا نہیں ہمارے بھی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو وہ تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیں گے کیونکہ یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے یہ سب سے عظیم دولت ہے یہ ایمان اور عقیدے کی دولت اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو تابعیہ ہے اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام سے باہر نکل رہے تھے دروازے پر جا کر کے ان سے ملاقات کر لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ ہم سے بری ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ان کے پاس کچھ حق ہے لے لینا باقی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ یہ کون بتائے گا کہ حق ہے یہ حق نہیں ہے آپ لوگ بتاؤ گے سوشل میڈیا والے پر بتائیں گے یا جو دو چار درس سننے والے بتائیں گے نہیں وہ لوگ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے یہ نقلی دوا اصلی دوا کون بتائے گا ہاں اصلی سونا ہے کہ نقلی سونا کون بتائے گا ہم تو پیتل کو بھی سونا سمجھ لیتے ہیں لیکن جب آپ زیوری کے اس کے پاس لے جائیں گے جو سونار ہے وہ بتائے گا کہ اصلی سونا کہ نقلی سونا یہ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کہ دو چار درد سن لیا سوشل میڈیا پر چلو بھائی ہم فلاں کا بھی درد سنتے ہیں فلاں کی تقریر سنتے ہیں اور جو ہے فلاں کی بھی سنتے ہیں جو حق ہوگا لے لیں گے جو باقی ہوگا چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ یہ انہیں لوگوں کے لیے جائز ہوگا جن کے پاس گہرا علم ہوگا جو رد کرنے کے لیے علماء ہیں جو ماہر علماء ہیں جو پختہ علماء ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حق کیا باطل کیا ہے وہ سن سکتے ہیں رد کرنے کے لیے جیسے باطل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیوں ضروری تاکہ ہم رد کر سکیں بتا سکیں لیکن جو نہ جانے جو یہ سمجھے گا باطل ہی کو حق سمجھ لے گا وہ جو زہر ہی کر زہر ہی کو امرت سمجھ لے گا اس کے ہاتھ میں زہر کی بوتل دی جائے گی جی ہاں نہیں دیا جائے گا زہر کی بوتل اس کے ہاتھ میں جو زہر کو ہی امرت سمجھے گا اس لیے یہ بڑا خطرناک نقطہ ہے سازش ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کی سنو جو حق اس کو لے لو باقی چیزوں کو چھوڑ دو انجینئر مرزا کو بھی سنو فلاں جماعت کو بھی سنو جاوید غامدی کو بھی سنو ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنو تنظیم اسلامی والوں کو بھی سنو جماعت اسلامی والوں کو بھی سنو سب کا سنو جو حق ہو لے لو باقی چیزوں کو چھوڑ دو ابھی آپ کے پاس اتنا گہرا علم ہے آپ سمجھ پاؤ گے کہ حق کیا باطل کیا نہیں ہے آپ کے پاس علم اگر اتنا علم ہے اور یقین ہے تو آپ سنیے اور رد کیجئے لیکن یہ نہیں کہ سن کر کے خلاص چھوڑ دیجئے نہیں رد کرنا ضروری ہے لوگوں کو حق بتانا ضروری ہے اتنا علم نہیں ہے تو وہاں مت جائیے اگر طبیعت نہیں ہے کہ اس میں زہر کون ہے امرت کون ہے تو پھر یہ کھیل مت کھیلیے یہ دوا نقلی ہے یا اصلی اگر علم نہیں ہے نہیں معلوم ہے تو نقلی کی دوا کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے ایسے جگہوں پر اس لیے جو ہاں اصلی دوا ملتی وہاں جائیے جہاں اصلی شہد اور گھی ملتا وہاں جائیے لوگ دھوکہ دے دیتے دھوکا دینے والے دنیا کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں اس لیے کیا نام ہے یہ بہت بڑا شوشہ جو لوگوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اس حدیث میں دلیل نہیں ہے ان کے لیے ہمارے نبی نے چونکہ مہر لگا اور ہمارے بھی فرما دیا شیطان ہے وہ ہمارے نبی نے بھی فرما دیا کیا خاموش ہے اس کی سچی بات ہے نہیں بتا دیا کہ ہاں یہ شیطان ہے یہ دور رہنا اس سے تو اگر کوئی بات پیش کرو تو بتا دو ہاں یہ دجال ہے مکار ہے یہ نہیں کہ نام لے کر کے پیش کر دو ہاں انہوں نے کیا اچھی بات کہی اور رد نہ کرو اس کے پر رد کرو بتاؤ کہ ہاں بھائی انہوں نے غلط بات کہی ہے یہ جیسے مانوی نے کہا یہ لوگ نہیں رد کرتے یہ لوگ بتا دیں گے کہ ہاں اس کے بعد خاموشی اختیار ہمارے نبی نے خاموشی نہیں اختیار کی ہمارے نبی نے کہا کہ شیطان اور کذاب جھوٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی بات نہ ماننا ہاں نماز کی دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے وہ صوفی عقیدے کے لوگ ہیں کی طرف دعوت دیتے ہیں پورا بتانا ضروری یہ نہیں کہ آدھا بتا دو اس کے بعد خاموش ہو جاؤ دو لوگ دھوکے میں آ جائیں گے کہیں گے وہ بھی سب بتاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو گیا ان کی بات بھی سننا چاہیے ہم کو نہیں میرے بھائیوں اس لیے جو اہل حق ہیں ان کو لازم پکڑیے ان کے ساتھ رہیے اگر لوہار کے پاس رہو گے تو بھٹی کی آگ کپڑے کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی دھواں آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بدات آئے گی بچ نہیں سکتے ان سے کتنا بھی آپ کہہ لیں ضرور آئے گی اس لیے مانوی نے کہا جو اطر فروش ہے اس کے ساتھ رہو اطر فروش کے ساتھ رہو گے تو اچھی خوشبو ملے گی لوہار کے ساتھ رہو گے تو کپڑا جلائے گا دھواں آئے گا آنکھ میں اور ناک میں اور کپڑے کو جلا کر کے راکھ کر دے گا نقصان پہنچائے گا اس لیے میرے بھائیو یہ جو اہل بدعات ہیں وہ ایک جیسے مچھلی نہیں ہوتی چارہ دیا جاتا ہے کہ چارہ پکڑے گی تو کانٹے کانٹ کے اندر کانٹے کے اندر پھنس جائے گی اسی طریقے سے اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی ہاں جن کے پاس حق ہے ان کی بھی بات سنو آپ سنتے جاؤ گے سنتے جاؤ گے بھائی دیکھیے ہو سکتا ہے باطل آدمی ہو لیکن اس کے اندر تاثیر ہو ہو سکتا ہے یہ ایک طرح کا کہ نعمت ہے اللہ ابراہم جس کو چاہتا عطا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری بات میں تاثیر نہ ہو جو اہل حق ان کی بات میں تاثیر نہ دوسرے کی بات میں تاثیر ہو اللہ ان کو ایک بیان کرنے کا انداز دیا ہے ایک اچھا لہجہ دیا ہے طارق جمیل صاحب بہت اچھا بولتے ہیں ہے کہ نہیں ان کی زبان میں تاثیر لوگوں رکھیے لیکن اس تاثیر کے پیچھے کتنا زہر کھلاتے ہیں کتنا بدعات کتنی خرافات اللہ علمستان حد ہو گئی ہے جھوٹ بول بول کر کے جھوٹی روایت بیان کر کے ہے کہ نہیں لیکن آپ کے پاس شریف نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا کہ جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں آپ تاثیر کے پیچھے جاؤ گے آپ کا ایمان اور عقیدہ چلا جائے گا منہا چلا جائے گا اس لیے تاثیر نہ دیکھیے یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس ترازو ہے یہ یہ ترازو ہمارے پاس ہے اس لیے اس ترازو پر ساری باتوں کو پیش کرنا ہے ساری باتوں کو پرکھنا ہے آپ نہیں پرکھ پاؤ گے اس لیے ان کے پاس نہ جائیے ٹھیک ہے آپ ایک مثال دے کر کے بات ختم کر دوں آپ بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں نا برانڈیڈ کمپنیاں ہوتی ہیں ہے کہ نہیں آپ اس کا نام دیکھتے ہیں ہاں کمپنی ہے یہ آپ جا کر کے نہیں پوچھتے اس کمپنی کی ساری تفصیلات ہاں بھائی فلاں کمپنی ہے برانڈیڈ کمپنی ہے یہ باٹا جوتا مان لیجیے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے یا اس طریقے سے آئی فون ہے مان لیجیے برانڈیڈ ہے کہ نہیں برانڈیڈ ہے بہت اچھا ہے اب اس کے بارے میں جا کر کے پتا لگاؤ گے نہیں آپ کو معلوم ہے کہ آئی فون ہے یہ برانڈیڈ ہے یہ باٹا ہے یہ فلاں چیز ہے برانڈیڈ ہے یہ ہے کہ نہیں ہے تو برانڈیڈ جو ہے اس کو ڈھونڈیے کون سی جماعت برانڈیڈ ہے اس کو ڈھونڈیے وہ جماعت مل جائے اس کی طرف جو ہے آپ قبول کر لیجئے اور وہ جماعت اہل حدیث جماعت ہے سلفی جماعت ہے وہ برانڈیڈ جماعت ہے وہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے دیا آپ کو آپ کہیں گے مجھے کیسے معلوم ہر جماعت کہتی ہے میں حق پر ہوں کیسے پتہ لگائیں گے ہر کمپنی کہتی ہے میں ہی برانڈیڈ ہوں لیکن اس کے ایک اصول اور ضابطے ہوتے ہیں انسان پہچانتا ہے کہ ہاں فلاں فلاں کمپنی برانڈیڈ کمپنی ہے اس کے کپڑے اچھے ہیں اس کے جوتے اچھے ہیں اس کا موبائل اچھا ہے اس کی فلاں چیز اچھی ہے بس خلاص وہ نام لکھا وہ آدمی جا کر کے آنکھ بند کر کے اس کو خرید لیتا ہے تو برانڈیڈ اگر کوئی جماعت ہے جماعت اہل حدیث ہے یہ یہ صحابہ تعبین طب تعبین اور سلب سارین کے نقشے قدم پر چلنے والی جماعت یہ برانڈیڈ جماعت ہے یہ یہ ہم نے آپ کو ایک سیمپل دے دیا ہے اب اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامین ہم سب کو حق پر قائم رکھے حق بات کو سننے اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں جو شبہ پیش کیا تھا دور ہوا کہ نہیں تو آپ لوگوں کا ہاں ہو گیا دور نہ جی ہاں اس لیے دھوکے مت آئیے کہ حق سب کے ان کے پاس بھی ہے لہذا ہم ان کی باتیں بھی سنتے نہیں ہم نہیں سنیں گے ان کی باتوں کو آپ ہمارے پاس بھیجیے جو علماء ہیں ان کے پاس بھیجیے کہ بھئی دیکھیے بات کرے کہاں تک یہ بات درست ہے جیسے آپ کو دوا لینی ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس بھیج دو بھی یہ نقلی دوا یا اصلی دوا ہے وہ اسے بھیجیے علماء کے پاس جو اہل حق علماء ہیں جی ہاں آپ کے پاس اگر اتنا علم نہیں ہے تو ان کے پاس نہ جائیے ہم نے ایک برانڈیڈ جماعت بتا دیا اسی جماعت کو لازم پکڑیے اگرچہ وہ کم ہی کو نہ ہو وہی جو حق پر ہے وہی اکیلا ہے وہی حق پر ہے وہی جماعت ہے چاہے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو اس لیے جی، اس جماعت کو لازم پکڑیے وہاں سے آپ کو اصلی چیزیں ہی ملیں گی جی ہاں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دامین و جزاکم اللہ خیر و سلامین محمد والا علیہ و صاحب و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہاں بالکل